ابو قطادہ حارث بن ربیع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی مطابعت بشر بن بکر بقیہ بن ولید اور ابن مبارک نے اوزائی کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سات